میری ہوگی کہ تم لوگ ابھی تھوڑی دیر کو مجلس میری ہونے دو پھر تم اپنی مجلس کر لینا تم سب لوگ دیکھا وہاں مجھے لگا کہ شاید آٹھ بجے نماز ہے یہاں میں فوراً ہی بھاگا وہاں سے اچھا ہی ہو گیا کیونکہ یہاں اب بہت دیر ہو جاتی ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی نماز سے فارغ ہو کے جلدی کام سے بھی فارغ ہو جائیں اچھا ہوا کہ یہاں سنتوں کا وقت بھی مل گیا پرسوں پندرہ پندرہ تاریخ کی جب پندرہویں شب ذوالحجہ کی پندرہویں شب ہمیشہ کی نماز پڑھ کے گھر گھر آ رہے تھے مسجد سے اپنی مسجد اشرف سے وہاں چاند جو ہے بڑا شاندار دکھائی دے رہا تھا جب چاند نیا نیا طلوع ہوتا ہے مغرب کے بعد تو بہت بڑا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور شروع میں پیلا پیلا ہوتا ہے بعد میں پھر وہ سفید ہو جاتا ہے تو مجھ کو دل میں ایک بات آئی جو میں نے اس وقت بھی دوستوں سے کہا پھر کل وہاں لانڈی میں بیان کیا آج بھی کچھ دوست آئے ہوئے تھے اب آپ ملنے کے لیے ان کو بھی میں نے یہ سب بات بتائی بہت حیران ہوئے بہت عجیب خوش ہوئے میں نے ان کو کہا اپنے دوستوں کو جب ہم آ رہے تھے ساتھ مجلس کے لیے میں نے کہا اس چاند کو دیکھو اور اس سے پوچھو کہ تم ہزاروں برس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو اب یہ سائنسدانوں والا نظریہ نظریے کی ہم بات نہیں کر رہے جو کہتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہو گیا تھا اور یہ سب یوں ہی بن گیا بے وقوفوں کے نظریے سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے ہم تو خدا اور رسول کو جانتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ نے فرمایا قرآن میں اس پہ ہمارا ایمان ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ ہمارا ایمان ہے سائنسدان جائیں بھاڑ میں <laughs> ہمیں ان سے کیا لینا ڈاروین جائے بھاڑ میں جس نے کہا تھا کہ انسان بندر کی اولاد ہے تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس کو ہر شخص کو اپنا شجر نصب بیان کرنے کا حق ہے اگر وہ کہے کہ ہم سور کی اولاد ہیں تو ہم مانتے ہیں بھائی تم ہو گے ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور حضرت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو بہرحال ان کا نظریہ تو اور ہے لیکن سورج چاند ستارے زمین اب سائنسدان کہتے ہیں یہ سب نان لیونگ تھنگز ہیں اب کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں اور یہ جواب دیں تو یہ ان کے زبان تو نہیں ہے ہاتھ پیر نہیں ہے جان نہیں ہے ان میں لیکن اللہ کے لیے یہ سب زندہ ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بزبان حال بہت کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو دلیل قرآن پاک میں ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس پوری مخلوقات کو پیدا کر کے ارشاد فرمایا اختیا او کہا ہماری طرف ہماری اطاعت میں آ جاؤ خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ آنا تو پڑے گا اس لیے کہ ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہم تمہارے مالک ہیں تو انہوں نے کیا کہا اولا عطینا طاعی اے اللہ ہم خوشی خوشی آپ کی عبادت کو آپ کی طاعت کریں گے خوشی خوشی ہے نا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ سوال جواب ہوا اللہ نے ان سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا قرآن پاک میں ہے نا اور اسی کو مولانا رومی نے فرمایا خاک و آب باد و آتش مردہ ان نہ زندہ ان خاک و آبو باد و آتش زندہ ان یہ خاک یعنی مٹی باد یعنی ہوا اور پانی اور آگ چار عناصر سے وجود میں آیا ہے یہ سب کچھ تو یہ سب جو ہے زندہ بامنو تو مردہ باحق زندہ ہمارے آپ کے لیے یہ مردہ ہے لیکن اللہ کے لیے یہ سب زندہ ہے بہرحال میں نے دوستوں سے کہا کہ آپ ذرا اس سے پوچھو کہ تم جو ہزاروں برس سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہو بھائی دیکھو ایسا نہیں کرو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں آپ آدھے گھنٹے کے اندر ارادہ ہے اس سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے پہلے بہت دیر ہو جاتی تھی اب ہم نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کافی ہے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ ان سے ذرا پوچھو کہ ہزاروں برس کی اطاعت ہے کب سے دنیا قائم ہے سورج چاند ستارے معلوم نہیں ہزاروں برس ہو گئے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی کیا اطاعت ہے ان کی اطاعت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جس دائرے میں تیرنے کو حکم دیا یہ بالکل اس دائرے سے ہٹتے نہیں ہیں ایک ذرہ برابر بھی اپنے محور سے اور اپنے دائرے سے آربٹ آربٹ کہتے ہیں نا اپنے آربٹ سے نہیں ہٹتے اور نہ ہی جو ہے اس کو دائرے کو کیا کہتے ہیں ایک تو آربٹ ہوتا ہے جو زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے نا اور ایک وہ زمین کی زمین کے گرد چاند چکر لگا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہاں وہ بھی آربٹ ہوتا ہے چلو خیر تو یہ ہزاروں برس سے اسی دائرے میں اور اسی آربٹ پہ یہ گھوم رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایسے ایسے گھومتے رہو اور کام ان کا کیا ہے مقصود ان کا کیا ہے مقصود ان کا ہے خدمت انسانی مقصود ان کا خدمت انسانی یہی ان کی عبادت اور یہی ان کی اطاعت ہے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایسے ایسے گھومو تاکہ ہمارے بندے تم کو دیکھ کر ماحو سال بن سکے بنا سکے اب ہم نے بقرعید کیا دزل حجا کو اگر چاند کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو سارے سر پٹکتے رہ جائیں گے مویشی والے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے جانور خریدنے والا کوئی نہیں چاند ہی غائب ہو گیا <laughs> اچھا چاند پہ لطیفہ ہے کہ ایک شخص نے سوچا کہ روزہ رکھنا تو بہت مشکل کام ہے ہم سے تو بھوکا رہا نہیں جائے گا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم چاند ہی نہیں دیکھتے نہ چاند دیکھیں گے نہ روزہ فرض ہوگا تو کمرے کے اندر بند ہو کے بیٹھ گئے وہ اب باہر نکلتے ہی نہیں ہیں کھاتے بھی وہی ہیں پیتے بھی وہی ہیں اور حتیٰ کے ہگنے بھی وہیں لگے ڈر کے مارے کہ اگر باہر نکلے اور چاند پہ نظر پڑ گئی تو روزہ فرض ہو جائے گا اب جب پندرہ بیس دن ہو گئے تو ان کی گھر والی خدمت کرتے کرتے تنگ آ گئی تو اس نے دروازہ کھول اور دو چار ڈنڈے لگائے چلو نکلو باہر یہاں سے اب یہ ڈر کے مارے بھاگے جنگل میں وہاں جا کے پناہ لی چلو بھائی یہاں چھپ جاتے ہیں تو رات کے وقت جب پیاس لگی تو وہ تالاب کے اوپر گئے تو چاند ان کو پانی میں چاند کا عکس نظر آ گیا کہا کہ ظالم تو نے یہاں بھی ہم کو نہیں چھوڑا اب تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا <laughs> تو یہ تو بھائی شریعت کا علم جو حاصل نہ کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے تو لہٰذا ہمارا یہ بہانہ اللہ کے یہاں کام آ جائے گا کہ اللہ ہمیں علم نہیں تھا ڈبل سزا ملے گی کہ یہ عمل بھی نہیں کیا اور معلوم بھی نہیں کیا ڈبل سزا ملے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے یہ پوچھو کہ آپ کو ہزاروں برس ہو گئے سورج کو ہزاروں برس ہو گئے حرارت پہنچاتے بھائی دیکھو تمہارا پھر ہم داخلہ بند کر دیں گے منع کر دیں گے تم کو جھگڑا کرتے ہو جھگڑا کرنا کتنی بری بات ہے سب کے سامنے آپ جھگڑ رہے ہیں کتنی بری آپ بات بری بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے آرام سے بیٹھنا چاہیے تو اب ہمارے دین کی بات میں بھی خلل آتا ہے چھوٹے بچوں کو پھر ہم منع کر دیں گے پھر یہاں نہیں آنا تو بار بار ایک ہی بات دہرانی پڑ رہی بتائی ہم نے کہا ان سے پوچھیں اب سورج ہے سورج کتنا زمانے سے زمین کو حرارت پہنچاتا ہے اور اس کی حرارت سے غلہ پکتا ہے اور زمین پر حیات اس کی حرارت سے قائم ہے ہے نا اگر اس کی حرارت زمین تک نہ پہنچے تو ساری زندگی منجمد ہو جائے کاروبار سارا ٹھپ ہو جائے سب کام بند ہو جائے گا پھر دن اور رات بنتے ہیں اس سے دن کی روشنی میں کام ہوتا ہے ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ رات کو کتنی بڑی بڑی فلڈ لائٹس لگا دیں لیکن گاڑی کو ہم گاڑی کے ایب ہم کو نظر نہیں آتے دن کی روشنی میں نظر آتے عجیب بات ہے نا ہزاروں واٹ کی کہہ رہے ہیں اگر فلڈ لائٹ بھی آپ لگا دیں کہ بھائی آپ بالکل اتنی روشنی ہے گاڑی آپ دیکھیے بالکل صحیح سالم اور انٹچ گاڑی ہے ہاں، اس کو کہتے ہیں کنچا کنچا گاڑی ہے تو آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ہم کبھی رات میں سودا نہیں کرتے ہم دن ہی میں سودا کرتے ہیں کیونکہ دن میں جو چیز نظر آتی ہے رات میں وہ نظر نہیں آتی آپ مویشی خریدنے جائیں جانور رات کو آپ کو بڑا بڑا لگے گا رات کو آپ دیکھیں گے بہت شاندار جانور ہیں اور جب لا کے باندھ دیا اب فجر کے بعد جب دیکھنے گئے تو ارے یار یہ تو ہم نے کچھ گھاٹے کا سودا کر لیا <laughs> تو سورج سے یہ کام بھی ہوتا ہے ہے نا سورج کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا بدل کوئی نہیں ہے پھر اسی حرارت سے سمندر کے بخارات بنتے ہیں پھر وہ آسمان پہ بادل بنتے ہیں اور پھر وہ بارش جگہ جگہ برساتے ہیں کتنے کام سورج سے ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ تمہاری اس ساری خدمت انسانی جو تم اللہ کی اطاعت میں کر رہے ہو تم کو اس کا کچھ ملے گا کچھ ملے گا ہزاروں برس کی اطاعت تم کر رہے ہو کچھ ملے گا تو جواب کیا آئے گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی تو نہیں کیوں اس لیے کہ ان کا مقصد ان خدمت انسانی ہے ان یہ خدمت انسانی کر رہے ہیں اور جب انسان ہی نہ رہے گا جب قیامت آئے گی تو کوئی کوئی زیرو نہیں رہے گا سب فنا ہو جائے گا صرف انسان اور جنات کا اور جانوروں کا حساب کتاب ہوگا جانور بھی ختم کر دیے جائیں گے ایک دوسرے پہ جو ظلم کیا ہوگا کسی نے دنیا میں جانور نے اس کو آپس میں بدلہ دلا کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر فنا کر دیں گے صرف انسان اور جنات بچ جائیں گے باقی سب سورج چاند ستارے جتنے بھی مخلوقات ہیں آسمان وغیرہ سب فنا ہو جائے گا سب کا سب اور فنا کیسا ہوگا کہ اس کی کوئی باقیات نہیں رہیں گی اس لیے کہ آسمان زمین سورج چاند ستارے یہ پہلے بالکل نہیں تھے تھے ہی نہیں ان کا وجود نہیں تھا جس کو آدم کہتے ہیں آدم تھے ہی نہیں اور اللہ تعالی کے حکم کن کے ذریعے یہ وجود میں آئے ایک چیز تھی ہی نہیں اور وہ وجود میں آ گئی پیدا ہو گئی یہ ہے خالق خالقیت کیا ہے جو چیز نہ ہوتے ہوئے اس کو پیدا کر دینا موجود کر دینا ہے نا تو <clears throat> یہ پہلے تھے ہی نہیں اور قیامت کے بعد جب یہ فنا ہو جائیں گے قیامت میں تو اس کے بعد بھی یہ نہیں رہیں گے اسی طرح آدم میں چلے جائیں گے رہیں گی نہیں فنا ہو جائیں گے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ان کا مقصود خدمت انسانی تھا اب انسان نہیں رہا دنیا میں ان کا مقصد بھی ختم ہو گیا اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا ٹریسز بھی باقی نہیں رہیں گے وہ بعض غذاؤں میں ڈبوں میں پیک ڈبوں میں لکھا رہتا ہے نا may contain traces of peanuts تو یہ ساری چیزیں پینٹ ہو جائیں گی اس کے ٹریسز بھی نہیں ملیں گے ہاں تو ہم نے پوچھا انہوں نے کہا یہ جواب دیں گے کہ بالکل بھی کچھ نہیں ملے گا ہم اتنے بڑے بڑے اجسام ہیں سورج کتنا بڑا زمین سے کتنے گنا بڑا چاند کتنا بڑا ستارے کتنی بڑی بڑی گیلیکسیز کتنی بڑی بڑی کائنات اور بھی نظام شمسی کے بعد کتنی بڑی بلیک ہولز ہیں بلیک ہولز کے اندر کتنی بڑی بڑی کائناتیں ہیں چھپی ہوئی تو یہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے ہے نا تو ان کو اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا اور یہ مومن جو ہے مومن دیکھیے مومن کی اللہ تعالیٰ کیا قدر فرمان مومن کی کیا شان ہے کہ وہ اور مومن بھی چھ فٹ کا نہیں بلکہ اس کے سینے کے اندر جو دل ہے ڈیڑھ پاؤ کا یہ اس کی شان ہے کہ جس دل کے اندر یہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس قلب کے اندر اللہ کا نام ہوگا اللہ اللہ کہنے والا ہوگا وہ قلب ہی تو ہے نا جس دل میں کیونکہ ایمان کا تعلق اقرار باللسان لسان و تصدیق بالقلب اگر زبان سے کہتا ہے دل میں تصدیق نہیں ہے تو قبول نہیں ہے ایمان ہے نا اور دل میں تصدیق کرتا ہے زبان سے نہیں کہتا ہے جان بوجھ کر اگر کوئی گونگا ہے تو وہ تو دوسری بات ہے معذور ہے لیکن زبان ہے اور زبان سے اقرار نہیں کرتا تو بھی ایمان قبول نہیں اس لیے اصل تو دل ہے دل میں اگر اقرار بھائی دیکھو یار بیٹھ جاؤ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا آج ہے نا یہ تو بات میں بہت خلل آ رہا ہے بھاگو نہیں بھائی بھاگنے سے مجھے بہت تشویش ہوتی ہے تو جو ہے کیا بات ہو رہی تھی بتائیے تو یہ مومن کا دل ہے اس ایک ڈیڑھ پاؤ کے دل کی وجہ سے ایک دل کی وجہ سے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک کائنات میں کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا کوئی ایک اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی حدیث پاک میں گئے اور ہم نے بتا دیا الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا بالکل سچ جو رسول نے فرما دیا بالکل سچ سائنسدان جائیں باڑ میں دہریے جائیں باڑ میں دنیا دار جائیں باڑ میں وہ کچھ بھی بکواس کرتے رہیں ہمیں ہم تو اپنے اللہ کے بندے ہیں اپنے امتی اپنے رسول کی امت کی ہیں جو وہ کہیں گے ہمارا ایمان ہے تو فرمایا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی تو یہ ایک دل جو ہے آپ سوچئے کہ کتنا قیمتی ہے اس ایک ڈیڑھ پاؤ کے دل کی وجہ سے ساری کائنات قائم ہے ساری کائنات قائم ہے دوستوں مومن اپنی قیمت تو پہچانے ہاں ہم نے تو جانورانہ زندگی کافروں کی نقالی کر کر کے جانورانہ زندگی کو ہم نے اپنا لیا ہے اس وجہ سے ہم کو خبر ہی نہیں کہ ہم کتنے قیمتی ہیں ہم اتنے قیمتی ہیں اس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہیں کونوں مقام جو نہ رکھی جا سکی ہے دیکھ کہیں کونوں مقام بڑے بڑے اجسام مخلوقات زمین و آسمان سب کو اللہ تعالی نے جمع کر کے فرمایا تھا السطبی ربکم سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ہماری اس شریعت کو شریعت بار شریعت کو اٹھائے ہماری محبت کو اٹھائے تو سب نے انکار کر دیا بوجہ خشیت اور عظمت کے اللہ ہم اس بار کو نہیں اٹھا سکتے زمین آسمان پہاڑ سورج چاند ستارے سب موجود تھے حاضر تھے اللہ نے کہا کہ کون اس کو اٹھاتا ہے تو کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے مگر کیا کہا انسان نے کہا انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا اس بار شریعت کیا وجہ کیوں اس کی اس کو کیا کیا مسئلہ ہو گیا کہ اس نے کہا اس مٹی کے پتلے نے کہ میں اٹھاؤں گا ان نہ وہ کا نہ ظلم انجلہ یہ بڑا ظالم جاہل ہے اس کو خبر ہی نہیں مگر اس کے قلب میں ہم نے اپنی محبت کی جو چنگائی رکھی ہے یہ سارا اس کا کھیل ہے اس نے کہا اتنے بڑے بار کو ہم اٹھا لیں گے مٹی کا انسان کہہ رہے ہم اٹھا لیں گے تو کیا وجہ ہے اس کے قلب میں ہم نے اپنی محبت کا مادہ رکھا ہے یہ یہ انسان کی قیمت ہے دوستو لیکن افسوس ہے کہ ہم خدا اور رسول کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور کفار کی اور سائنسدانوں کی اور ڈہریوں کی باتوں پہ جو ہے وہ ہمیں بڑا یقین ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے تو برش کریں آپ کے بیکٹیریا کل ہوں گے اور آپ یہ اور فلاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسواک کرو مسواک کرنے سے تم کو تمہاری موت ہوگی تو کلمے پر موت ہوگی ہے نا جو مسواک کا عادت بنا لے گا اس سنت کا اس کا انعام کیا ملے گا مسواک کرنے والے کو کہ اس کو ایمان پر موت ہوگی کلمہ کلمہ موت پر یاد آ جائے گا نا اور اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی ہاں گناہ گار کی روح جو فاسق اور فاجر ہے اس کی روح کیسے نکلتی ہے جیسے ایک کپڑا ہو اور کانٹی کانٹوں دار جھاڑی جو ہے اس میں پھنسا ہوا ہو اور اس کو کھینچے تو کیسا تار تار ہو کے نکلتا ہے اس طرح گناہ گار کی فاسق کی کافر کی روح ایسے نکالی جائے اور جو مومن صالح ہوگا اس کی روح تو بالکل جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ایسے آرام کے ساتھ خوشبودار اس کو ماحول کے اندر اس کی روح نکلے گی ہاں۔ ہاں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے انسان کتنا قیمتی ہے اور اس انسان کی قیمت بھی اس دل کی وجہ سے اگر دل بن گیا دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو دوستو بس اس کی تو قیمت ہی نہ پوچھی ہاں۔ وہ جس کا نام کہ دنیا میں قلب مزتر تھا فلک پہ جا کے وہ بھی ہم شکل ماہ و اختر تھا میرے حضرت کا شیر ہے ہاں۔ یہ قلب جو ہے انسان کا اتنی بڑی قیمت رکھتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ انفل جیسا بھی مرغا خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لطفہ ہے ہاں ہدا صلاحت صلاح الجسد کلو جب اس میں اصلاح ہو جائے اس کی اصلاح ہو جائے تو صلاح الجسد کلو تمہارے سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی اگر قلب کی اصلاح ہو گئی تو اس سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے آنکھ اس جگہ دیکھے گی جہاں مولا کی مرضی دینے والے کی مرضی پہ دیکھے گی کان وہ بات سنیں گے جو سنانے والے کی مرضی ہوگی جو کان دینے والے کی مرضی ہوگی زبان وہ بات کہے گی جو مولا کی مرضی ہوگی جو زبان دینے والے کی مرضی ہوگی ہاتھ وہاں چلے گا جہاں ہاتھ دینے والے کی مرضی ہوگی یہ امانت ہے دیکھو دوستو آپ کو ہم ایک لاکھ روپیہ کا زیور کوئی رکھوا دیں امانت کہ ذرا آپ ہماری امانت رکھ لیجئے یا نقد رکھ دیں کہ آپ یہ ذرا ہماری امانت رکھ لیجئے کچھ دن کے بعد ہم آپ سے لے لیں گے اب آپ کے پاس ہم واپس آتے ہیں کچھ دن بعد آپ اس میں ہیر پھیر کر دیا پچاسی ہزار روپے ہم کو دے دیا اب یہ یہ بتائیے یہ شرافت ہے یہ ہم نے آپ کو امانت اس لیے رکھائی تھی کہ ہمیں یقین تھا اعتماد تھا کہ آپ اس پہ بالکل پورا پورا انصاف کریں گے جتنا دیا تھا ویسا ہی آپ ہمیں اسی حالت میں ہم کو دے دیں گے لیکن اب آپ پچاسی ہزار دے رہے ہیں کہ انصاف وہ ادھر ادھر خرچ ہو گیا تو یہ تو امانت نہیں ہوئی یہ تو شرافت نہیں ہوئی یہ تو دیانت نہیں ہوئی تو آج بھی دنیا دار سے دنیا دار آدمی بھی اس شخص کو بےمان سمجھتا ہے جس کو ایک لاکھ رکھایا اور کم واپس دے رہا ہے وہ بےمان سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی چھ فٹ کے جسم میں دی ہوئی امانتوں کو خیالاتوں میں خرچ کرنے والے کو لوگ بےمان نہیں سمجھتے ہاں، اللہ نے آنکھ دی ہے آنکھ دے کر منع فرما دیا کہ نامحرم کو مت دیکھو اب نامحرم کو دیکھ رہا ہے امانت میں خیانت ہے کہ نہیں کان دے دیا اللہ نے کہ اس سے ہماری دین کی بات سنو محبت کی باتیں سنو ہنسی مذاق بھی کرو بھائی بہن ماں باپ سے بولو خوش ہو تو اسی لیے ہم نے دیا ہے تو لیکن یہ کیا کر رہا ہے بجائے تلاوت سننے کے بجائے اللہ کا نام لینے کے اللہ کی باتیں سننے کے اور ماں باپ سے ہنسی مذاق بھی کرے بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کرے اس کو حرام کام میں استعمال کر ہے گانے سن رہا ہے اللہ اور رسول نے منع فرمایا وہی کام کر رہا ہے تو بتائیے امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں ایسے ہی زبان سے وہ بات بکواس کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے چغلی کھا رہا ہے یہ سب یہ امانت میں خیانت ہے کہ نہیں اسی طرح دل کے اندر حسد کو پال رہا ہے تو یہ دل کی امانت کے خلاف ہے دل کو بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ مرضی پر چلانا ہے دوستوں تکبر کر رہا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے حق کا انکار کر رہا ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے یہ سب دل کی امانت کے خلاف ہے جھوٹ بول رہا ہے کسی کے خلاف بدگمانی کر رہا ہے یہ سب امانت کے خلاف ہے دوستوں ہے نا تو انسان کو اللہ تعالی نے یہ دل عطا فرمایا ہے ادا خلح صلح الجسد بکل اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو آنکھ وہیں دیکھے گی جہاں اللہ کی مرضی ہوگی کان وہی بات سنے گا جہاں اللہ جو اللہ کی مرضی ہوگی زبان وہی بات بولے گی جو اللہ کی مرضی ہوگی ہاتھ وہیں چلے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی پیر اسی طرف چل کے جائے گا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی مسجد کی طرف چل کے جائے گا خیر کے کاموں کے لیے آگے بڑھے گا حلال رزق حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا سنیما نہیں جائے گا گندی جگہوں پہ نہیں جائے گا اور حرام رزق حاصل کرنے نہیں جائے گا اور دوسرے غلط کاریوں کے اندر یہ پیر استعمال نہیں ہوگا دوست الجسد کلو پورے کا پورا جسم اس کا اپنے لیے بھی امن کی ضمانت بنے گا اور ساری مخلوق کے لیے بھی امن کی ضمانت بنے گا یہ ساری مخلوق کو امن دے گا اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی دوست اور فرمایا کہ وہ ادا فسدت فصد الجسد کلو اگر اس میں فساد ہے اگر اس میں غیبتوں کے امراض ہیں اگر اس میں تکبر کا امراض ہیں اگر اس میں عجوب کے امراض ہیں اگر اس میں حسد کے امراض ہیں بدگمانی کے امراض ہیں تو بھائی کیا ہوگا فسدت جسد کلو اس سے طرح طرح کی مصیبتیں فساد پیدا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج مخلوق مخلوق سے امن میں نہیں ہے گناہوں کے پوٹلے کے پوٹلے دل کے اندر اور ظاہر میں باطن میں بسے ہوئے ہیں اسی لیے تو دیکھو میرے دوستو اسلام بہترین مذہب ہے مسلمان مسلمانوں میں بیماریاں ہیں بیماری مسلمان میں ہے اسلام میں نہیں ہے اسلام کو اپنا کر دیکھو اسی لیے دیکھو کہ یورپ میں امریکہ میں معاشرت اسلامی اپنائی گئی ہے تب وہاں کے لوگ اس کو کہتے ہیں واہ بھائی بڑی ترقی ہے واہ بھائی وہاں بڑی ایمانداری ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کتنی ایمانداری ہے جو وہاں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں اور ان سے پوچھو جو پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں وہاں سے ہاں؟ یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں کیونکہ ایمان نہیں ہے سب سے بڑی بنیادی چیز ایمان ہے ایمان نہیں تو یہ سب بیکار ہے بالکل بیکار ہے تو اسلامی معاشرت اگر ہم اپنا لیں تو پھر پتا چلے گا کہ اسلام کتنی پیاری چیز ہے کتنا مزیدار مذہب ہے دوستو اسلام تو بیوی بچوں کے ساتھ کس قدر خوش خلقی اور کس قدر ہنسی مذاق اور مزیدار زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے ہم نے معلوم ہی نہیں کیا ہم دور سے یہی سمجھتے ہیں اسلام بڑا خشک مذہب ہے بھائی ہم نہیں کر سکتے یہ نماز روزہ ہم نہیں کر سکتے جب کریں گے جب کسی سے تعلق کریں گے اصلاح ہو جائے گی تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا مزیدار چیزیں ہیں تو بہرحال اب تو وقت پورا ہی ہو گیا ہے نا آدھا گھنٹہ ہو گیا میرے خیال بس اتنی بات کافی نہیں ہے اچھا، تو سا کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں میں نے چنے تھے اشعار آج لیکن وہ تو کافی لمبے ہیں حدیث پاک پوری کر دوں اذا فسدت فسد الجسد کلو اللہ وحی القلب حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوتھڑا جو گوشت کا ہے وہ ہے قلب اسی کی بات میں نے کی کہ مومن کا قلب اتنا قیمتی ہے کہ اس ایک قلب کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے ہاں اور پھر بات یہ تھی کہ ان سورج چاند ستاروں کو تو کچھ ملے گا نہیں ہزاروں برس کی اطاعت کے بعد لیکن مومن کو ساٹھ ستر برس کی عبادت اور اطاعت اور گناہوں سے بچنا اور پھر وہ گر پڑتا بھی ہے گناہ میں ملوث بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے ایک راستہ کھول دیا تم اگر غلطی کر بیٹھو خطا ہو جائے گناہ ہو جائے ہم سے معافی مانگو ہم معاف کر دیں گے کتنا بڑا راستہ ہے دیکھو کتنی نہیں ہے اللہ کی ورنہ کتنی کڑی شرطیں تھیں بھائی یہ بھی یہ کرو اور یہ نہیں کرو اور جو نہیں کرتا اس کی پٹائی ہو جاتی فوراً عذاب نازل ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ قدرت قاہرہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فوراً انتقام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ حلیم ہے میرا بندہ توبہ کر لے گا تو توبہ کر لو سب معاف اور خالی معاف ہی نہیں بلکہ کا الادی اللہ حسیہم حسنات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جو ہم سے روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں آوزاری کرتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو نیکی سے بدل دیتے ہیں بتائیے کیا شان ہے اللہ کی کیا عنایت ہے کہ یہ نہیں کہ صرف نیکیاں کرتے رہو تو وہ قبول ہو گئیں ارے گناہ ہو گئے اس سے توبہ کرو معاف ہو گئے اور صرف معاف ہی نہیں ہو گئے اس سے بھی آگے بڑھ جائیے کہ ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے رہے ہیں نیکیاں کوئی ہے ایسا کریم بتائیے کوئی ہے ایسا کریم کائنات میں کہ جو گناہوں کے بدلے خطاؤں کے بدلے نیکیاں دیتے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا موقع آئے گا جب اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے پوچھیں گے تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا اللہ نے کیا تھا اب ڈر جائے گا کہ اب کیا ہوگا اب تو آزاد ہے اچھا فلاں گنا کیا تھا ہاں کیا تھا اللہ میاں پھر اللہ میاں کہیں گے بھائی اس کو اس کے سب جو گنا ہے اس کے بدلے سب نہیں کیا ایسا رحمت کو جوش آئے گا اللہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گنا کرنے تڑلے سے شروع کر دیں یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے خطا ہو جاتی ہے ڈرتا رہتا ہے معافی مانگتا رہتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت کو وہ جوش آئے گا فرمائیں گے سب اس کی جتنے گناہ ہیں سب کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھ دو لے جاؤ اس کو جنت اب یہ بندہ کہے گا شیخ میرے گناہوں کے بدلے یہ نیکیاں اتنے بڑے بڑے انعامات پھر اللہ کو یاد دلائے گا اللہ میاں میں نے فلاں گنا بھی تو کیا تھا میں نے فلاں گنا بھی تو کیا <laughs> یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اللہ کی رحمت کی بات ہوئی تو ہنس پڑے دیکھو اللہ کی کریم لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لینے والے نہیں بنتے حالانکہ ہر آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے بالکل اس انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے افسوس ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اس میں کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا پھر یہ کبھی کوئی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا سے جانے کے بعد پھر آنا بھی ہے کوئی دعویٰ نہیں کر کبھی کوئی آیا نہیں آج تک ہمارے آبا و اجداد نانا دادا کبھی آئے ہیں کبھی دنیا میں کبھی نہیں آئے یہ تو باطل مذاہب کا ہے تو یہ نظریہ ہے کہ وہ آبا گون کا وہ روح چلی گئی پھر وہ بدرو واپس آ گئے یہ سب جہالت کی باتیں ہیں یہ کہاں ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سو سال پرانی باتیں ہیں وہ وہ آگے آئے بولے یہ کون سی باتیں ہیں ان پہ کیسے یقین کر لیتے ہیں ہاں یہ کتنی جہالت کی باتیں ہیں کہ کوئی کبھی روح کسی کی چلی گئی نکل گئی وہ کبھی واپس آئی بتائیے <laughs> ان کو نہیں کوئی کہتا کہ آپ کیسی جیالت کی باتیں کر رہے ہیں اور جو پتھر کے بت بنا کر ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا رزق کا خدا ہے نوز باللہ یہ ہماری صحت کا خدا ہے ان کو پاگلوں کو جا کے نہیں کہتے کہ تم کن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو قرآن پاک میں اس کو فرمایا کہ یہ تو اتنے ضعیف ہیں اتنے بیکار اور عاجز ہیں کہ ان پر وہ پرانے زمانے میں عرب میں وہ کھوپڑیوں پر شہد لگا دیتے تھے ان کے اپنے خداؤں کا پوجا کرنے کا طریقہ تھا تو قرآن نے فرمایا کہ یہ تو مکھیاں ان پہ بیٹھتی ہیں شہد چاٹتی ہیں یہ اتنے کمزور ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے ان کو اڑا بھی نہیں سکتے تم کن کی پرستش کرتے ہو ان جاہلوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہیں گے تو بیوقوف یہ خود بیوقوف اور جاہل ہیں جو اسلام کو برا کہتے ہیں اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں مسلمانوں کو برا کہتے ہیں کلمے کی قیمت ان کو معلوم نہیں یہ بیچارے ایسے کرتے ہیں تو بہرحال یہ سب کچھ جو ہے یہ اس قلب کی وجہ سے ہے تو اس کو فرمایا کہ یہ قلب ہے اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو پھر اس سے برے برے اعمال ہوں گے پھر یہ چوری بھی کرے گا اس کا ہاتھ چوری کرے گا اس کا ہاتھ مار پٹائی کرے گا اس کی آنکھ غلط جگہ دیکھے گی نامحرموں کو دیکھے گی آنکھوں کا ذنا کار ہوگا یہ اور زبان سے اول فول بکے گا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا ماں باپ کو برا کہے گا اولاد کو برا کہے گا بیوی بچوں سے لڑے گا غیبتیں کرے گا بدگوانی کرے گا کیا کیا کرے گا یہ ہو جائے گا پھر تو یہ قلب جو ہے اتنی قیمتی چیز ہے مومن کی ابھی بھی پڑھوں یہ دو اشعار جس کو قطع کہتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دو اشعار حرم شریف میں ہوئے کابت اللہ شریف کے سامنے حضرت کے اشعار ہوئے ان کا عنوان رکھا گیا ہے عروج بندگی بندگی کی بلندی سمجھ لیجیے نہ گلو سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے نہ یہ گلوں کے اندر یہ سارے نامحرم حسین اور دنیا کی ساری رنگینیاں اس میں سمجھ لیجیے اگر جتنی حلال نعمتیں ہیں سب جائز اور ان سے خوب فائدہ اٹھائیے ان سے فائدہ اٹھانا بالکل منع نہیں خوب فائدہ اٹھائیے اللہ کا شکر ادا کیجیے ٹھنڈا پانی پیجیے اللہ کا شکر ہمارے بزرگوں نے فرمایا پانی پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ دل سے الحمد للہ ایک بزرگ تھے وہ صحبت یافتہ نہیں تھے تھے تو نیک لیکن صحبت یافتہ نہیں تھے اور اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے ان کے پاس بھونا ہوا کھانا آیا اس میں انہوں نے پانی ڈال دیا اور نب سے کہا کہ تجھے مزہ لینے نہیں دوں گا ایک عارف وہاں سے گزر رہے تھے جو اللہ کو پہچانتے تھے اللہ کی صفات کو پہچانتے تھے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے سمجھدار نہیں ہے اگر سمجھدار ہوتا تو یہ اسی بنے ہوئے کھانے کو کھا کر اللہ کا دل سے شکر ادا کرتا اللہ آپ نے کیسا بڑھیا کھانا کھلایا یہ فرق ہوتا ہے بہرحال دنیا کی جو ایسی رنگینیاں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی دنیا کی رنگینیاں دنیا کی نعمتوں دنیا کے مال کا ذکر ہو تو وہ والا مال وہ والی نعمتیں وہ والی رنگینیاں جو اللہ کو ناپسند ہیں جنہوں نے جن کو اللہ نے حرام کر دیا کہ یہ یہ کام نہیں کرنا باقی سب کام کر لینا یہ یہ چند کام منع کر رہے ہیں یہ کام نہیں کرنا نامحرم کو نہیں دیکھنا ماں باپ کو دیکھنا اپنے اولاد کو دیکھنا بیوی کو دیکھنا میرے مرشید فرماتے تھے بیوی کو چاہے ساری رات تک ہو <laughs> سب ثواب ہی ثواب ہے بھائی ثواب ہے ہاں یہ یوں ہی نہیں ہے ہمارا دین اتنا پیارا اور اتنا مزیدار ہے دوستوں تو بہرحال جب بھی یہ بات آئے گی تو ہمیشہ یاد رکھیں جتنی حرام چیزیں ہیں وہ منع ہیں جتنی حلال ہیں ان کا جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس کا خوب فائدہ اٹھائیے اور اللہ کا خوب شکر ادا کیجیے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے گلوں سے مجھ کو مطلب گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا عاشقین خدا جو ہے وہ عارضی چیزوں میں دل نہیں لگاتے عقل مند جو ہے عارضی چیزوں جو چھوٹ جانے والی ہیں فنا ہونے والی ہیں عقل مندی کا تقاضا یہی ہے اب لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں مولوی سے زیادہ وہ سب تو کسی کی نظر میں نہیں ہے ارے تم تو دنیا تک ہی دیکھتے ہو کہ موت تک ہم یہ کمانا ہے یہ کرنا ہے شادی یہ کرنی ہے تمہاری نظر بس یہیں تک ہے مولوی تو آخرت کو دیکھتا ہے جو اصلی وطن میں جانا ہے مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں تک اس کی نظر ہے اور وہاں سے بھی بڑھ کے وہ اس کی نظر خالق کائنات پر ہے اپنے پیدا کرنے والے پر ہے مولوی کی نظر تو اتنی وسیع ہے کہتے مولوی تنگ نظر ہے <laughs> سمجھ کی بات ہے سمجھ نہیں ہے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا جو گرے در زمین پر میرے عشق کے ستارے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا پلک پر میری بندگی کا تارا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھ کے پیار کر لیتے ہیں جو اپنی خطا پر ندامت اختیار کرتا ہے دو چار آنسو گرا دیتا ہے اور اگر آنسو نہ آئے دیکھیے اللہ کی کریمی ہر جگہ اللہ کی کریمی کرم ہی کرم ہے عنایت ہی عنایت ہے کہ اگر رونا تمہارے اختیار میں نہیں ہے اب آپ چاہیں کہ ہمارے آنسو آ جائیں تو اختیار سے نہیں آتے آنسو خود خود دل کی کیفیت سے ہاں، بعض اوقات آنسو آ جاتے ہیں بعض اوقات رونا چاہتا ہے آدمی آنسو نہیں آ رہے ہے نا ایسا ہوتا رہتا ہے ہماری جو یہ عائشہ ہے اس کے تو قدرتی ہے جیسے ہی اس کو ذرا سا منہ بنتا ہے پہلے آنسو ٹپ ٹپ ٹپ ٹپ نکلنے اختیار میں تو نہیں ہے نا تو یہ اتنی کریمی اور اتنی عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر رونا نہیں آ رہا آنسو نہیں نکل رہے تو رونے والی شکل بنا لو کام بن جائے بتائیے اب یہ شکل بنانا تو اختیار میں ہے نا تو اختیاری چیزوں پر ہی اللہ تعالیٰ کا ہے معاملہ بے اختیار جس میں اختیار نہیں ہے اس پہ کسی پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے ہے نا تو اتنی آسانی اتنی قلم اتنی عنایت ہے تو جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے خطاؤں پر روتا ہے جیسے بچہ ہے یہ ہماری عائشہ ذرا سا اس کی آنکھ میں آنسو آتا ہے فوراً دل پگھل جاتا ہے بڑھ کے ہم اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سو درجہ زیادہ محبت کرتے ہیں بندوں سے ہاں یہ ہم اظہار نظر نہیں آتا لیکن نظر ان کو آتا ہے جو لوگ اللہ سے تعلق کر لیتے ہیں تعلق میں اللہ مضبوط کر لیتے ہیں اللہ کی صفات کو پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ سب اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ادھر ہمارا آنسو نکلا ادھر قرب خداوندی نے ہم کو پیار کر لیا ہاں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بوسے لیتے ہیں میرے حضرت کا شعر یاد آیا کہ از لبے نادی دست بوسا رسید منچ گوئم روح لذت چشیر جب جو ہے میں اللہ کی راہ میں روتا ہوں اللہ کی یاد میں روتا ہوں یا اپنی خطاؤں پر ندامت سے روتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے دل کے سینکڑوں بوسے لیتے ہیں سینکڑوں اگرچہ ان کے لب نظر نہیں آتے بوسا لینے والے لیکن دل کو وہ خوشی اور وہ قرب اور وہ سکون معلوم ہوتا ہے کہ بس میرا دل ہی جانتا ہے میری روح جانتی ہے کہ میں نے کیا لذت مجھے مجھے مل گئی ہے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا نہ گلوں سے مجھ کو مطلب نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا چلیے صاحب آپ کی فرمائش بھی پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قد اپنی خود اپنی قدر نصیب فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق بھی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر سانس ایسا ایمان و یقین نصیب فرمائے کہ ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک کو اپنے خالق کو ہم ناراض نہ کریں اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور سننے کو سنانے کو سب کو اللہ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ